عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أنا بالزناد عن الأعرج أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم الزلة فإن الزلة بذات الحديث ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله خبانا یہ باب بدمانی کے سلسلے میں قائم کیا ہے پہلی روایت قدرت رضی اللہ تعالی عنہ کی لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا مزم کہ تم بد سے بچو فی اور زمین حدیث اس لیے کہ بدگمانی جو ہے بڑی جھوٹھی بات پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو خیال آتا ہے اس میں تو گرشتہ نہیں ہے لیکن اس غیر اختیاری خیال کی بنیاد پر اس آدمی کے متعلق اپنے دل میں یہ طے کر لینا کہ ایسا ہی ہے یا زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور اس غیر اختیاری کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ چیز آگے بڑھنے نہ پاوے اس لیے کہ یہ غیر اختیاری یہ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہے اگر آپ اس کو دور نہیں کریں گے تو وہ کر سکتی ہے تفصیل بتلائی جا چکی ہے بلا تجسس اور کسی کے حال کی جستجو نہ کرو کیونکہ شریعت متحرہ نے بدنانی سے منع فرمایا اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کا نفس اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اس کے متعلق میرے دل میں یہ جو خیال آیا اب میں ذرا تحقیق کروں ایسا ہی ہے یا اپنے اس خیال کو ثابت کرنے کے لیے اسی دن میں جستجو میں لگ جاتا ہے شریعت نے اس سے منع کیا کہ نہیں مومن کا کے ساتھ جو معاملہ ایک دوسرے مومن کا ہونا چاہیے کہ اس کی ہر چیز اس کی جان اس کے اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو قابل حرمت ہے تو اب کسی کو کسی حالت میں دیکھ کر کے غیر اختیاری طور پر جو خیال پیدا ہوا ہے ضرورت تو اس کی ہے کہ اپنی اس غیر اختیاری بدگمانی کو دور کیا جائے اس سے اپنے دل کو پاک کیا جائے یہ ہے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں لگ جاؤ اس کی جستگو میں لگ جاؤ مزید آگے بڑھو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بلا تنا ہنسو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور ریس میں کرو تنافس کسی نفیس اور عمدہ چیز کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے مقابلہ کرنا یعنی فلاں مقام فلاں چیز میں حاصل کر لوں یہ جو آپس میں اس کے لیے جو مقابلہ ہوگا تو کبھی یہ مقابلہ آپس کی عداوت اور دشمنی تک پہنچانے والا ہوتا ہے اس لیے اس کو منع کیا گیا لیکن یہ دنیا امور میں دینی امور میں البتہ تنافس کی اجازت دی گئی اس لیے کہ دینی امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو وہ چیز دی جاتی ہے جو اپنے مطابق کوشش کرتا ہے دنیا کے اعتبار سے تو مثلاً ایک عہدہ ہے اس عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے مقابلے چل رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک ہی آدمی اس کو حاصل کر سکے گا دوسرے حاصل نہیں کر پائیں گے اور یہ آپس کی مقابلہ آرائی جو ہے وہ آپس کی عداوت اور دشمناوٹ پر منتج ہوگی جبکہ آخرت میں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپس میں مقابلہ کریں گے تو کوئی حرف کی بات نہیں کرو آگے بڑھو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ مقام دیں گے آپ کو بھی مقام دیں گے اس لیے وہاں جو ہے یہ مطلوب ہے اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا فلی تنا وفیزانے کا نے تنافسی متنافسی ایسی چیزوں میں انہیں یعنی آخرت کے امور میں مقابلہ کرنے والے رکس کرنے والے رکس کریں بھروں اور ایک دوسرے کو پیٹھ میں دکھاؤ یہ جب اسی آپس کی مقابلہ آرائی کی وجہ سے جب دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے تو اسی نفرت کا ظہور جو ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ وہ ادھر نہیں پھیل لیتا ہے یہ ادھر نہیں پھیل لیتا ہے دونوں ایک دوسرے سے اپنے چہروں کو پھیل لیتے اسی کو تدابر سے تعبیر کیا گیا اور الا سب اور ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے دل میں یہ سوچنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہاں اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے ایسی تمنا اس سے نعمت چھیننے کے اندر تمنا نہ ہو اس کو رکتا کہا جاتا ہے رش کا اس کی گنجائش بلا تباہ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درج اور دشمناوٹ نہ رکھو نقول عباد اللہ اخوانا اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا حماد بن قال اخبرنا ثابت صابق رسول رضی اللہ عنہ عنہ قال بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من نسائه إذ مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ان فلان تو کال من کن تو فل ازم نبے کا روایت پیش کر رہے ہیں یہاں جس صنعت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے خود صحیح بخاری کے اندر انہوں نے دوسری صنعت سے اسی واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احتکاب میں تھے اور آپ کے اس احتکاب میں ہونے کے دوران ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین آپ سراسن کی ملاقات کے لیے ان کے حضور کے پاس گئی رات کو تھوڑی دیر بیٹھی ملاقات اور پھر جب وہ واپس ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹانے کے لیے مسجد کی حد تک تشریف لائے جہاں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب کا جو دروازہ تھا وہاں تک جسے تو وسلم ان کو واپس کرنے اور لوٹانے کے لیے لے کے آ رہے تھے اسی درمیان وہاں ساری گزرے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے کو ٹھہر جاؤ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ صفیہ ہے میری بیوی میں ان کو یہاں لوٹانے کے لیے آیا تھا یہ چیز ان حضرات انصار کو بڑی مانا وہ اب دنوں کہ کیا ہمارے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے اس لیے انہوں نے کہا سبحان اللہ کے طور پر اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا شیطان عزری میرے انسان مذرق دم کہ شیطان جو ہے آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے بڑا جو ہے اس کا قید جو ہے اور وہ آدمی کے اندر ایسا گس جاتا ہے کہ اس طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی بدگمانی خدا نخواستہ پیدا ہو جائے تو وہ چیز آدمی کے عمل کے لیے جو ہے وہ مضر ہوتی ہے اس لیے میرا مطلب یہ تھا کہ بھلے ابھی کوئی بدگمانی نہ ہو لیکن ایسی چیز کبھی ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے آ گئی ہوتی ہے تو بعد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گزشتہ واقعے کا جب کوئی خیال آتا ہے آدمی کے دل میں تو اس جب واقعہ میں آیا تھا اس وقت تو یہ بڑا خیال نہیں آیا تھا لیکن بعد میں جب اس کا تصور آتا ہے تو یہ خیال آتا ہے رجوت لاسنگ کی اس وضاحت کے بعد وہ آئندہ ایسا یہ واقعہ اگر ان کو یاد آئے گا تو انہیں فوراً یہ چیز سامنے آئے گی وہ تو نبی یہ اس کی اتارا تھی یہ وہ بدگمانی کا سوال پیدا نہیں ہوگا یہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں بدگمانی کا امکان ہو تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج و متحرات میں سے ایک کے ساتھ تھے جیسا کہ نبی بتلا ہم ان کو واپس کرنے لوٹانے کے لیے مسجد کی حد تک تشریف لائے تھے اس مر ہی عجیب کہ اچانک وہاں سے ایک آدمی گزرا ایک مسلمان فدا نبی سلاسن نے ان کو بلایا اور فرمائے فلاں یہ میری بیوی فلانی ہے اس پر آدمی نے کہا یہاں رائے نے رعایت بھی مانا کی ہے من کن تحظیل میں بھی فلاں عظیم میں بھی کہ اللہ کے رسول کسی کے متعلق گمان ہو سکتا تھا لیکن آپ کے متعلق تو کوئی ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا اس پر نبی کے قریب ساز نے فرمایا ان میں شیطان وزری ابن آدم و مضرت دم کہ شیطان انسان کے اندر ایسا گردش کرتا ہے اور ایسا شرایت کرتا ہے جیسا کہ اس کا قید جو ہے کبھی آدمی کو ایمان سے معلوم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے آپ نے بطور احتیاط کی یہ بات فرمائی حدثنا یوسف و یعقوب کالا حدثنا یعلم یا سعید اخوید قرشی کالا حد صنع شعل حرد اللہ حرضی اللہ تعالیٰ بالم کالمایہ زال الم سرو قرض ہو یا تزن حتہ یا سیر اور آٹھ میں مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کی کوئی چیز جب چوری ہوتی ہے تو جس کا مال چورایا گیا ہوتا ہے اور وہ کبھی اپنے دل ہی میں چور کے متعلق مختلف جو ہے خیالات آتا ہے پناہ لیا ہوگا فلانے نے لیا ہوگا حتیٰ یہ سورہ آگ ہو سال جہاں تک کہ اپنی غلط گماروں کی بنیاد پر اپنے گناہ کے اندر وہ چور سے بھی آگے نکل جاتا ہے یعنی چور نے چوری کر کے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا یہ جس کا مال چرایا گیا ہے اپنی بدگمانیوں کے ذریعے سے اپنے گناہ میں اس سے آگے نکل جاتا ہے وہ بتلایا یہ جاتا ہے کہ ایسی چیزوں میں گمان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز اگر خدا خاص چوری ہو بھی جا رہے تو اس کو امن پڑھ کر ختم کر دو جیسے کسی اور طریقے سے مال خلاق ہوتا ایسے یہاں پر کر بھی کسی کے متعلق بدنامی نہ کی جائے بلا فضا حدثنا مسلم اسماعیل قال کالا حدنا بن سلم کالا خبرانہ عبد اللہ علم عثمان بید عبدالمان سمور ان بلال میں صافی اچائی ہے ان کا کتب اللہ اب دردہ ربی اللہ تعالیٰ علم حضرت ابو بردا رضی اللہ تعالیٰ نے کو خط لکھا کہ کے جو فساق برائی کے اندر مشہور ہو کے اندر وہ ان کے نام لکھ کر کے بھیجو تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس یہ خط پہنچا تو پھر معلوم فساق دمشق مجھے کے ان فاسقین سے کیا لینا دینا اور ممینا ڈالیہ ان کو کہاں پہچانتا گیا انہوں نے اس سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا حضرت کو ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی اور کبھی کسی کے متعلق جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ دوسرے کے متعلق نیکی کا ہی گمان کرتا ہے جو بد ہوتا ہے وہ بدی کا گمان کرتا ہے یہاں اس موقع پر شروعات نے لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت اپنی رات آدھی رات میں اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے سڑک سے اگر وہ خود چور ہے تو انہیں گا کہ وہ چوری کرنے جا رہا ہے خود بدکار ہے تو یہ سمجھے گا کہ یہ بدکاری کرنے جا رہا ہے اور خود اگر کہیں کسی کو چپکے سے صدقے کے لیے پیسے دینے کے لیے جانے کی اس کی عادت ہے تو ان کو سمجھا ہے کسی کو صدقہ کرنے جا رہا ہے تو یہ بدگنائی جو ہے اصل اس کی جڑ تو اپنے اندر ہوتی ہے آدمی کے اندر بدگمانی کے دوائی ہوتے ہیں یہ بدگمانی دراصل دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے اللہ اور یقین سرانا نفسی آدمی اپنے اوپر دوسرے کو ڈیمانڈ کرتا ہے تو بہرحال ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب مکمل ہے کہ موقع کہاں ڈالتا ہوں ان کو ان کے بیٹے بلال وہاں رکھی ہوئے تھے تب میں آپ کو نام لکھ دیتا ہوں کہان جی، سے انہوں نے نام اور اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ ایسا ہی ہے یہ بنا یہ جائز ہے اور اسی طریقے سے اس کا اپنی زبان سے کسی کے سامنے اظہار کرنا یہ بھی جائز ہے اور ایسا سمجھ کر اس کے ساتھ کیا کرنا عمل کوئی مثلا کوئی بڑا ہے اس کا وظیفہ بند کر دیا اس طرح حالانکہ تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے برا کام کیا ہے تو اس کی اس حرکت کی بنیاد پر اس کو جو سزا دی جا سکتی ہے یا اس کے کسی حق کو روکا جا سکتا ہے اس کو لو یہ ساری چیزیں جو ہے مل ہیں اس لیے کہ جب تک کہ بات حقیقت حقیقی طور پر ثابت ہو وہاں تک یہ سب جو کچھ کیا جائے گا وہ بدگمانی کے اندر داخل ہے بابو ہر جاری جا رہی رہتی تو ہم سو جا یا کوئی بیوی اپنے شوہر کے بالوں کو موڑ دے یا بانی جو آقا مطلب یہ کہ چونکہ بیوی اور بانی سے پڑھنے کا سوال نہیں ہو تو ان کے حق میں جو ہے وہ پردہ سطل اس کا ہوتا نہیں اس لیے بال وغیرہ بھی نہ ان کے کان دیتی ہے تو اس کی اجازت ہے حدثنا مسلم اسماعیلہ کالا حدثنا سکیم عبد العزیز نے کیسے الگ ہے کالا دخل تو عبد اللہ عمر اب جاری تم پہلے کو انشار وہ کالا نو رتن تل الجلد حضرت عبد العزیز اللہ کیس کہتے ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو ان کی ایک بالی جو تھی ان کے بالوں کو لوٹ رہی تھی اور فرمایا جو نورا وہ نورا ہے نا وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کو بالوں کو صاف کرنے والا وہ کھال کو نرم کرتا ہے باب نقصل بغل کے بالوں کو کھاڑ دو بغل کے بالوں کو بھی صاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اکھاڑا جائے ہاں کوئی آج اکھاڑنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا اکھاڑنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ناقابل برداشت ہے تو اس طرح میں اس کو موڑا جائے گا لیکن اکھاڑنا نام اللہ علی کا یہی ہے کہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مل دے لیکن اکھاڑنے کے مطابق لکھا ہے کہ اکھاڑنے کی اگر عادت ڈالے گا تو اس کی وجہ سے بغل میں بدبو پیدا اکھاڑنا یہ بدبو کا علاج بھی ہے عن ابن شهاب عن سيد ابراہیم سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال و خمس الختان والاستعداد ونطف البيت و کس وتطوير الأسفار حضرت حضرت هريرة رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فطرت کا مراد بعضوں نے فرمایا فطرت سے مراد حضرات انبیاء علیہ صلاحت السلام کا طریقہ اور ان کی سنت وہ کی سنت جو ہے پانچ چیزیں ہیں ایک تو ختنہ کرنا دوسرا زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا تیسرا بغل کے بالوں کا اکھاڑنا تیسرا مونچھوں کو کترنا چوتھا اور پانچواں جو ہے ناخون کو کاٹنا یہ جی۔ حدثنا مسدد و صدب ال کالا حد صنہ نزیر الظرائم کالا حد صلاح الافا کالا حد صلی سعید العبی صد المپوری انبی حرنت نبی اللہ تعالیٰ علیہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس من القطان و وحلق و تقلیم الصفارے و ندس وہ شاعری یہاں پر بھی انہیں پانچ چیزوں کو بتلایا ہے اگر الفاظ میں فرق ہے کہ پانچ چیزیں حضرات علیہ علمت السلام کی سنت ہے ایک تو ختنہ دوسرا ناف کے بالوں کا موننا تیسرا ناخونوں کو کترنا چوتھا بغل کے بالوں کو اکھاڑنا اور پانچواں میچھوں کے بالوں کو کترنا بھی کالا حدسنا عبد العزیز ہے کالا حد مالک ہونا سعید النبی سعید المقبری ہونا بھی ہے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خمس من الفطره تقليل الاسفار وقص الشارب ونطف البيت وحلق العامه والختام فلیبتیں و حلکرانت یہاں بھی انہیں پانچ چیزوں کو بتایا البتہ یہ روایت کو بجائے مرفوع کرنے کے موقف ذکر کیا ہے